حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنادہ میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو چھتیس